حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کی طرف سے دو کامل بکرے ذبح کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکیس